سینکڑوں خاندانوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے لیکن حالت یہ ہے کہ جس ماحول میں نہ جانے کتنے گھرانے معمولی غذا کو ترس رہے ہوتے ہیں وہاں منوں کے حساب سے اعلیٰ ترین غذائیں کوڑے کرکٹ میں پڑی نظر آتی ہیں مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی بار مجھے یاد سے مراد حضرت مفتی عثمانی صاحب دعوت برکات ہوں مفتی صاحب کا فرما رہے ہیں مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی بار ایک سرکاری عشائیے میں شریک ہوا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ ڈرائیوروں کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا یا نہیں ڈرائیوروں کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا یا نہیں غالباً ہمیں یاد ہے کہ الفرقان میں یہ مضمون میں نے پڑھا ہے اور اس وقت پڑھا جب پاکستان کے صدر محترم جنرل ضیاء شہید ہوئے اس کے بعد جو ان کے بارے میں مضامین آئے تھے اخباروں میں اور رسائل میں اس میں ایک مضمون پڑھا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان صدر ملک کے صدر اگر میٹنگ میں ایسا لگتا کہ کچھ دیر ہوگی رات میں تو ڈرائیور سے کہہ دیتے کہ آپ کھانے اور نماز سے فارغ ہو جائیے ہمیں یہاں دیر لگے گی اس کے ساتھ یہ معمول ہوتا کہ اندازہ کچھ زیادہ تھا لیکن جلدی ہو گئی بات میٹنگ ختم ہو گئی اور واپس آتے تو ڈرائیور سے پوچھتے کھانا آپ نے کھا لیا اور ڈرائیور کہتا نہیں کھایا تو کہتا اچھا میں نے بھی نہیں کھایا ہے اور اسے گھر لے جاتے جب ڈرائیور گاڑی لے کے گھر پہنچتا تو گاڑی کھڑی کرنے کے بعد ڈرائیور کو اپنے گھر جانے نہیں دیتے کہتے کھانا ہمارے ساتھ کھا لیجئے کیا کہتے کس سے کہتے ڈرائیور سے ہم سمجھتے ہیں ڈرائیور جو ہے گاڑی چلانے کے لیے ہے دروازہ کھولنے کے لیے ہے اور ہم کو جب غصہ آ جائے تو ہماری ڈانٹ سننے کے لیے دو کام تو ہے یہ تیسرا یہ بھی رہتا ہے کہ ڈانٹ حضور پاک علیہ اللہۃ السلام کو جب حضرت خدیجہ رسول عنہ نے اپنا مال لے کر بھیجا کہ آپ اسے بیچ آئیں جو نفع ہوگا اس میں ہم اتنے اتنے کے شریک رہیں گے ہمارا اتنا آپ کا اتنا ابھی نکاح نہیں ہوا ہے یہ نکاح سے پہلے کی بات اور وہ غلام ساتھ میں کر دیا جو جایا کرتا تھا مال لے کر ساتھ میں جب غلام واپس آیا تو حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بہت فہیم عورت تھی نا اللہ ان کے خوب درجات بلند فرمائے تو پوچھا کہ یہ نئے آدمی کو کیسا پایا تو کہا ایسا تو آدمی نہیں ملا ایسا تو کوئی آقا نہیں ملا پارٹنر تو آقا تھے نا اس کے غلام کے ایسا تو کوئی نہیں ملا سوچتا تھا کہ ابھی کچھ کہیں گے ابھی شاید کچھ تیور بدل جائے گا کوئی بات یہ سب اپنی زبان میں میں کہہ رہا ہوں سمجھنے کے لیے لیکن یہ تو جیسے کوئی ساتھی کام کرتا ہو ایسے ہی ساتھ میں سارے ہاتھ کام کرتے تھے ہاتھ بٹاتے تھے ایسا تو ہم نے کوئی دیکھا ہی نہیں تو اتباع سنت صدر صاحب نے کیا نہیں کیا ملک کا صدر کر سکتا ہے ہم نہیں کر سکتے ہاں؟ جس کو امت سے تعلق ہوگا تو اس کو جیسے دوسرا نوجوان بھوکا ہو دوسرا نوجوان بھوکا ہو تو جس کو امت سے تعلق ہوگا تو جیسے اپنا بیٹا بھوکا ہو تو درد ہوتا ہے ویسے دوسرے نوجوان امت کا کوئی بھوکا ہو بھوک لگی ہو اور کھانا نہ ہو تو ایسے ہی وہ تڑپے گا کہ ہاں ایمان والوں کی نشانی ہے کہ مومن کہیں بھی پریشان ہوتا ہے کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ایمان والوں کی نشانی ہے کہ کہیں سن لیتا ہے تو اسے دکھنا شروع ہو جاتا ہے یہ سب ایمان کی نشانیاں ہیں بہت ساری ہیں تیاری ہو رہی ہے جلدی دعا کیجیے خیر ہو تو ایمان والوں کی نشانیاں ایک کتاب سے بنانا چاہ رہا ہوں اور تیاری ہو رہی ہے جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ دعا کیجیے خیر ہو تو آئے ایمان والوں کی نشانیاں کہ ایمان والے کیا کرتے ہیں اور منافقین نے کیا کیا کیا دونوں چیزیں لانا چاہتا ہوں تاکہ اس کی روشنی میں ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہم کیا ہیں ہم کیا ہیں تو ایسا تو نہیں لکھا کچھ نظر کچھ اور آتے ہیں اور ہوتے کچھ اور مختصر بات ہے بہت سے دوسرے مضامین آنے لگے اس لیے میں چپ ہو گیا کہ میں کدھر پلٹ آؤں تاکہ یہ بات پوری ہو جائے حید فرماتے ہیں مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی بار ایک یا سرکاری عشائیہ میں شریک ہوا تو مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ڈرائیور کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا یا نہیں یہ کس کیا کہتے ہیں اس کو ڈنر کہتے ہیں رات کے کھانے کو ڈنر ایشائیا مطلب ڈنر چنانچہ میں نے بربنائے احتیاط اپنے ڈرائیور کو کھانے کے پیسے دے کر یہ کہہ دیا تھا کہ اگر یہاں کھانے کا انتظام نہ ہو تو وہ کسی ہوٹل میں کھانا کھا لے کتنے سال جج رہے ہیں بیس سال جج تھے سپریم کورٹ میں بیس سال چھوٹا جج سپریم کورٹ کا جو چھوٹا کہا جاتا ہے کیا ہاں؟ جس کو چاہے اندر کرا دے اگر نہیں فیصلہ سمجھ میں آیا اس کے خلاف کر دیا ابھی ایک صاحب ایک جگہ ایک جگہ کمشنر صاحب تھے بہت کچھ ایسا مسئلہ تھا کچھ لوگوں کا جس کو حل نہیں کرتے تھے بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کمشنر صاحب تھے کچھ لوگوں نے کیس بنایا اور وہ کیس ایسا بنا کہ کورٹ سے جانے نہیں دیا جج نے کہا انہیں ابھی اندر کرو ان کو سمجھ میں آ جانا چاہیے ہے نا بھائی پوچھو گواہ بیٹھے اس خبر کے جن لوگ کا واقعہ تو انہوں نے سنا ہے کہ ایسا ایسا ہوا جج ہو کر سپریم کورٹ کے ڈرائیور کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں کہ ممکن ہے انتظام نہ ہو جب میں اندر پہنچا تو میری میز پر ایک اعلیٰ سرکاری افسر میرے ہم نشین تھے وہ ملک کے غریبوں کی حالت زار پر بڑا پردرد لیکچر دے رہے تھے ملک کے کہاں کے ملک ہے تو پاکستان کے ہیں وہاں کے ملک کے غریبوں پر بڑا پردرد لیکچر دے رہے تھے اس لیکچر میں عوام کی غربت و اخلاص پر رنج و غم کا اظہار بھی تھا اپنے معاشی نظام کی برائیاں بھی تھیں سوشلسٹ ممالک کی تعریف بھی تھی اور اپنے ملک کے سرمایہ داری جاگیرداروں اور سوشلزم کے مخالف عناصر پر تنقید بھی تھی جب ان کی گفتگو کا یہ موضوع ختم ہو گیا اور کھانا شروع ہونے پر مختلف باتیں شروع ہو گئیں تو میں نے انہی صاحب سے عرض کیا کہ ایسا معلوم ہے تو ہوتا ہے کہ یہاں ڈرائیوروں کے لیے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے کہنے کہ جی ہاں اس سطح کی دعوتوں میں عموماً انتظام نہیں ہوتا میں نے ارض کیا کہ مجھے تو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ ہم یہاں کھانا کھا رہے ہوں اور ہمارے ڈرائیور باہر بھوکے کھڑے ہوں اس پر انہوں نے خاصی بے پرواہی سے جواب دیا کہ جی ہاں یہ بات ہے تک تو تکلیف دے مگر اتنے سارے ڈرائیوروں کا انتظام بھی تو مشکل ہے اور یہ لوگ اس بات کے عادی ہیں کہ وہ بعد میں گھر جا کر کھانا کھا لیتے ہیں یہ پردر تقریر کرنے والے کا عمل ہے اس دعوت کے انتظام پر میں پلیٹوں اور ڈونگوں میں بچے ہوئے کھانے کا اندازہ لگایا تو میرا غالب گمان یہ تھا کہ اس میں تھوڑا سا اضافہ کر کے وہ کھانا تمام ڈرائیوروں کے لیے کافی ہو سکتا تھا کھانے کے بعد عشائیہ میں تقریروں کا بھی سلسلہ تھا اور وہ اتنا اتنا دراز ہوا کہ ہم گیارہ بجے کے بعد وہاں سے روانہ ہو سکے راستے میں میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا کہ تمہارے کھانے کا کیا ہوا اس نے بتایا کہ میں نے اور میرے بعض ساتھیوں نے قریب کے ہوٹل سے کھانا کھا لیا تھا پھر وہ خود ہی کہنے لگا کہ البتہ بعض ڈرائیوروں کے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے وہ ابھی تک بھوکے ہیں مثال کے طور اس نے کئی ڈرائیوروں کا ذکر کیا اور کہنے لگا کہ اب وہ اپنے وہ اب اپنے صاحب کو گھر پہنچا کر بس میں اپنے گھر جائیں گے اور بارہ ایک بجے پہنچ کر کھانا کھائیں گے ایک طرف تو اپنے متعلقین اور ملازمین کے ساتھ جو در حقیقت گھر ہی کے ایک فرد بن جاتے ہیں کام کرنے والے جب روز رہتے ہیں تو گھر کے فرد بن جاتے ہیں ہماری بحثی کا یہ عالم ہے کہ عالم ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے رزق کی ناقدی اور اجازت کا حال یہ ہے کہ شیروں کے حساب سے کھانا ہم اپنی پلیٹوں میں اس طرح بہا دیتے ہیں بچا دیتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے کے لیے قابل استعمال نہیں رہتا اور کوڑے کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتا ہے بالخصوص میں ایسے بوفے دعوتوں میں جہاں کھانا ایک میز سے اٹھا کر خود لے جانا پڑتا ہے عموماً لوگ ایک ہی دفعہ میں زیادہ سے زیادہ کھانا اٹھا کر محض اس لیے لے جاتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت دوبارہ کھانا لانا نہ پڑے لیکن اس ذرا سی زحمت سے بچنے کے لیے کھانے کی ایک بڑی مقدار بالکل ضائع ہو جاتی ہے ایک طرف حضرت میاں صاحب کے مذکورہ والے واقعے کا تصور کیجئے کہ انہوں نے انسانوں سے گزر کر کتے بلیوں اور پرندوں اور چوٹیوں کی بھی فکر ہے انہیں اور دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ منوں اور شیروں کے حساب سے کھانا ضائع کر دینا گوارا ہے مگر ڈرائیوروں اور ملازمین کے لیے کھانے کا انتظام کرنا گوارا نہیں کیا ہم تھوڑی سی احتیاط اور دھیان کو کام میں لا کر رزق کی اس بے حرمتی اور وضاحت سے بچنے کا اہتمام نہیں کر سکتے اگر ہم ایسا کر لیں تو کیا بعید ہے کہ ذرا سی توجہ کی بدولت مخلوق خدا کے کچھ افراد کی بھوک مٹ جائے اور ہم ایک سنگین اجتماعی گناہ سے بچ جائیں پچھلے جس دن یہ پہلا بیان اس کا ہوا تھا اس میں ایک یہ بھی بات بتائی گئی تھی کہ اپنے گھروں میں دیکھیں اپنے گھروں میں دیکھیں چاول میں پتیلی میں چاول لپٹا رہ جاتا ہے چمچ میں لگا رہ جاتا ہے دال کا چمچ سالن کا چمچ اٹھا کر ایسے موہری میں ڈال دیا جاتا ہے کام والی دھو کر سارا ضائع کر کے اس میں سے چلی جاتی ہے اگر اس کو ہم تھوڑا سا بچانا چاہیں چمچ چاٹ کر ڈالیں دانے نکال کر ڈالیں کچھ دانے واقعی چمچ میں ایسے لگ جائیں گے چاول کے جو دانے کی شکل میں نہیں رہے گا بلکہ وہ ایسا لپٹ جائے گا کہ اس کا نکالنا مشکل ہوگا تو کیوں نہیں وہاں ایک چھوٹی ایسی پلیٹ ایسا برتن رکھ لیا جائے جس میں ساری چیزیں ایسی ڈال ہی دی جائیں پھر ایک پلاسٹک کی تھیلی میں کہیں ایسی جگہ رکھ دیا جائے جہاں سے کوئی نہ کوئی جانور کھا ہی لگا بہت سارے ہیں اللہ کی مخلوق تو یہ بیان سننے کے بعد ہم اپنے گھروں میں اس کا اس کام کو شروع کریں کچن میں جائیں دیکھیں عورتوں کو بتائیں سمجھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ ایسا نہ کریں بار بار توجہ کے بعد تو ان کی اصلاح کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کر لیں کہ جو اب تک کام میں ہاتھ نہیں بٹاتے تھے ہم ان ضائع ہونے والی نعمتوں میں ہاتھ بٹا دیں گے حالانکہ گھر کے کام کاج کرنا بھی تو سنت ہے اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو کچھ ہی دن کے بعد کچھ ہی دن کے بعد اگر بیوی کو ذرا بھی حیا ہوگی حیا والی ہوگی تب تو کہے گی کہ مت کیجیے میں کر دوں گی پلٹ کے جواب مت دیجیے کہ کتنی دفعہ تو کہا جب نہیں کرتی تو کرنا پڑتا یہ مت کہیے ایسا ہے کہ چونکہ ایسی عادت ہم کو بھی پڑی تم کو بھی پڑی ہم نے بھی کبھی تم کو ٹوکا نہیں کہا نہیں تم نے بھی کبھی نہیں کیا اس لیے چونکہ ہم لوگ کی دونوں کی عادت بہت زمانے سے خراب رہی اس لیے تم بھی بھول جاتی ہو میں بھی بھول جاتا ہوں اس لیے کر لیا کرو تو اچھی بات ہے انداز گفتگو گھر میں بدل دیں بیوی کو نوکرانی سمجھ کر استعمال نہ کریں کہ ایک وقت کے لیے تو کچھ اور چیز ہوتی ہے اور باقی وقت کے لیے کچھ اور چیز ہوتی ہے اس لیے شوہر تو ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ماں کو چھوڑ کر آئی بہن کو چھوڑ کر آئی بھائی کو چھوڑ کر آئی اور یہ سب میں چھوٹی تھی ایسی تھی کہ یہ سب رشتے ماں باپ تو بڑے تھے ہی تو بھائی بھی بڑا تھا بہن بھی بڑا بڑی تھی تو یہ سب کے پیار جیسے گھر میں ملے تھے یہ ایک دم سے ایسی رکاوٹ آئی بریک لگی کہ گھر کا پیار چار قسم سے جو حاصل ہوتا تھا وہ رہ گیا ایک مومن سے مومنہ کا نکاح ہوا کیوں نہیں ایسا رویہ اختیار کر لے کہ وہ کہے کہ ہمارے باپ کی ضرورتیں تھیں ہمارے ابا بغیر کہے ہماری پسند کی چیز لا کر کھلا دیا کرتے تھے شوہر کو اندازہ لگ گیا دیکھو یہ کام کرنے لگے امی ہمارا سر دکھتا تھا ذرا بدن گرم بخار چہرہ اترا دیکھتی تھی تو کہتی تھی کہ رہنے دے بیٹا تھی طبیعت لگتا ہے خراب ہے تو دوا کھا لے ناشتہ کر لے دوا کھا لے تھوڑی دیر آرام کر لے تو جب ہم شوہر ہے تو ہمیں اندازہ لگا نا آج ہماری بیوی کا کیا حال ہے تو کہہ دیں چائے آج ہم بنا لیں گے چائے پاؤ کا ناشتہ کر لیں گے کیا ضرورت ہے روز ایسی چیز کھانے کی جب تم اچھی ہوگی تو کھا لینا شکیل بھائی تم کیا سمجھا رہے کہ جورو کا غلام بناؤ گے کہ ساس اما ہم سے یہ کہیں گی مگر ساس اما کو داماد ایسا مل جائے تو نہیں کہیں گی ساس اما کو داماد ایسا مل جائے تو خوشی کا اظہار کریں گی اور ایمان والا وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے ہے کہ نہیں ساری رفتار الٹ گئی ساری سوچ الٹ گئی سارے بول الٹ گئے سب کچھ بدل گیا لیکن ایمان والے ہم باقی ہیں ایمان ایسی سستی چیز نہیں ہے باقی ہے ہاں؟ یہ تو لوٹنے کے لیے دو لگے ہوئے نف شیتان وہ ایسی حرکتیں کرائیں گے کہ لے جاتے لے جاتے لے جاتے ایسی جگہ لے کے جائیں گے کہ جب آخری وقت آئے گا تو کہیں گے اب لوٹوں گا اور دیکھ لو کتاب ہماری تمہاری کیا حیثیت ہے میاں ہم لوگ ہیں کون امام حمبل رحمت اللہ علیہ کا نظا کا وقت ہے بالکل ایسا لگتا ہے موت آ جائے گی تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے گشی ہو رہی ہے بے ہوشی ہو رہی ہے پھر ہوش میں آ رہے ہیں بچے ان کے تھے کیسے ہوں گے وہ دیندار کتنے تھے نسلوں میں دین چلا وہاں تو تو کہنے لگے بچے تلقین کرنے لگے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تلقین ہو رہی ہے امام صاحب کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں جب تھوڑا ہوش آیا افاقہ ہوا تو بچوں نے کہا ابا ہم آپ سے کہہ رہے تھے آپ کے سامنے کلمہ پڑھ رہے تھے آپ فرما رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں ہم تو بہت ڈر گئے کہا بیٹا بات یہ نہیں ہے شیطان سامنے کھڑا ہوا ہاتھ مل رہا تھا کہ تم بچ گئے تم اس سے بچ گئے تو کہہ رہا تھا ابھی نہیں ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے تب بچے تو وہاں ہمارے بڑوں نے ایمان کو سمجھا تھا کہ ایمان ایسی چیز ہے ہمارے بڑوں میں سے ایک ایسے دنیا میں آئے کہ جن کے ذہن ملا نے بات ڈالا کہ ایمان والوں میں ایمان کی محنت کرو اس لیے ایسا نہ ہو سارے دھوکے میں دنیا سے چلے جائیں پرسوں ممبئی جا رہا تھا شاہد ساجد ساتھ میں تھے ایک صاحب نے فون کر کے کہا کہ بابا یہ وقت آپ سے بات کرنے کا نہیں ہے مگر میں کیا کروں میں سوچتا تھا کہ اب بھی سنا دوں تو میں نے کہا سناؤ انہوں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کتاب وہ پڑھ کے سنا رہے تھے کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا میرے سامنے سو آدمی تقریباً مرے ہیں کتنے تقریباً سو آدمی مرے ہیں جس میں تین آدمی نے کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے سفر کیا اور باقی سب بکواس کرتے ہوئے اول فول بکتے ہوئے دنیا سے گئے کوئی کھیل تماشا نہیں ہے دوستوں ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم چلے جائیں گے ایمان کے ساتھ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اس کو جو بچانے کی فکر کرے گا اپنی فکر کرے گا اور پوری امت کی فکر کرے گا اپنے حالات کے اعتبار سے کسی کی استداد ایسی نہیں ہے بیمار گھر میں پڑا ہے چل نہیں سکتا بڑھاپا آ گیا ہے اب آج اس کی آنکھ کھلی تو کم سے کم اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کام کر رہا ہے کوئی ایسا ہے کہ کوئی ایسی مجبوری ہے جو شرعی مجبوری ہے اپنی فیکٹری میں بیٹھے بیٹھے ملازمین کے ساتھ کر رہا ہے کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ نے وسعت بھی دیا فکر بھی غالب ہوئی ماحول بھی ملا تو سارے عالم میں بھٹک کے کر رہے ہیں کام تو سبھی کہا جائے گا اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ کام غلط ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر اس لیے بنا منا ہے کہ راست <clears throat> ایمان والوں کے بہتر ستر سے زیادہ شعبے بیان کیے گئے اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ سب سے کم درجہ ایمان والوں کا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیں یعنی اگر کوئی آدمی راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دے تو اس کو بھی ایمان والا کہیں گے اور ایمان والوں کا کام کہیں گے کیا کہیں گے ایمان والوں کا کام کہیں گے ابھی میرے پاس پرسوں کل ہی کل کی بات ایک صاحب نے سنایا مجھے کہ پرانوں کے جوڑ میں ایک ایک صاحب جو حضرت جی منا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہے ہیں انہوں نے ایک بات سنایا بہت عجب بہت عجیب ہے میں تو چوک گیا بات تو سیدھی سادی ہے سب جانتے ہیں لیکن حضرت نے کچھ ایسے انداز سے سنایا کہ وہ نقش ہو گئی اس کو میں میری زبان میں سنا دیتا ہوں مفہوم اس کا وہ بیان کرتے کرتے فرمایا کہ پوری شریعت کی حفاظت قرآن حدیث کی روشنی میں مسائل استعمال کر کے جن لوگوں نے کیا ان کو فقہ کہتے ہیں فقیر کہتے ہیں یعنی مفتی کہیں گے ان لوگوں نے حضور پاک علیہ السلاۃ السلام کی شریعت کی ظاہری چیزوں کی حفاظت کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی کیفیات کی جس نے حفاظت کیا انہیں مشائق کہتے ہیں فرمایا مت ایسے ویسے بول بکو ہمارا کام علماء اور مشائق سے جڑنے کا تھا اس لیے کہ جب علماء سے پوچھ پوچھ کر فضائل کے شوق کے ساتھ مسائل کی روشنی میں دل لگا کر کام کریں گے تو نف شیطان چھوڑ کر نہیں جائے گا امام امبل کو چھوڑ کے نہیں گیا ہاں؟ امام امبل کو چھوڑ کر نہیں گیا حضرت یحییٰ نے پوچھا تھا حضرت یحییٰ کون علیہ السلام انہوں نے پوچھا تیرے اوپر یہ سب چیزیں کیا نظر آ رہی ہیں پوچھ شیطان کو دیکھا تو پوچھا یہ کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں تو اس نے کہا یہ ہمارا یہ ہمارا کیا ہے دھوکا دینے کا سامان ہے ہاں؟ یہ ہمارا جال ہے اس کو اس میں جال سے مومنوں کو پھنساتا ہوں تو حضرت علیہ السلام نے علیہ السلام نبی ہیں تو پوچھا کہ ہمارے لیے تو اس میں کچھ نہیں ہے نا کا ہے ہاں اور ہمارے لیے نہیں ہے اس لیے کہ ہم تو دائی ہیں نا ہمارے لیے کیا ہوگا ہم سے تو ہر مان کے چلا گیا اس سے بڑا کوئی دھوکہ نہیں ہے ہم تو ہی ہیں نا ہم تو اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں ہم کو کیا دھوکہ دے گا اور ہم تو مولانا صاحب مفتی صاحب ہے ہم کو کیا دھوکہ دے گا امام ہمبل کو دے حرفیہ کو دے ہاں؟ اور کل ان لوگوں کو سنایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو باتیں ہوئی شیطان کی تو اس نے کہا نہیں آپ تو معصوم ہیں آپ کے اوپر تو میں کچھ نہیں کر سکتا آپ کو کرنے سے مجبور ہوں کا صحابہ کو کہا یہاں تو کوشش کرتا ہوں صحابہ کو کوشش کرے اور ہم پر کوئی کوشش نہیں ہم ان سے بڑے ہو گئے ہر ہاں؟ گیا السلام گھبرا گئے پوچھا میرے لیے کیا ہے میرے لیے کیا ہے ہاں؟ کہ جب اچھا کھانا آتا ہے تو خوب شوق دلاتا ہوں تھوڑا سا زیادہ کھا لیجیے جب آپ تھوڑا سا کھا لیتے ہیں تو میں سوچتا ہوں اب تو طبیعت میں تھوڑی تو سستی آ گئی ہوگی ہاں؟ تو ایک دم جائز طریقے سے حلال مال کو زیادہ سے کھلا کر بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہو تو ہم تو مسائل ہی جانتے کہ ہزار حرام ہو رہا ہے کہ حلال ہو رہا ہے ہاں؟ اس لیے اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے کاغذ قلم جیب میں ہمیشہ ہونا چاہیے اس کی سنت کیا اس کا مسئلہ کیا اس کی سنت کیا اس کا مسئلہ کیا اس کی سنت کیا اتنا پوچھو اتنا پوچھو کہ اپنی ضرورت کا دین معلوم ہو جائے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنی شفقت کے ساتھ پیش آؤ کہ ان کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی سنت ہے کہ جو ملتا ہے سب کہتا ہے مجھ سے ہی سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور بیوی کہے کہ گھر سے باہر ہی رہتے تو اچھا تھا تو کون سے مسلمان ہو ہمارا کام تو سب شعبوں کے ساتھ تھا کہ ملازم رہے تو کہے کہ بھائی ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نوکر ہیں ان کے گھر کے آدمی ہیں ایک لڑکے کی آنکھ میں آنسو آیا بات بیسوں سال پرانی ہو گئی اس نے کہا کہ ہمارے سیٹ نے ہماری تشکیل کیا ہم جانتے نہیں تھے جماعت کیا جماعت کیا ہمارے یہاں گاؤں میں ہوتا نہیں کچھ ہم بہت سالوں سے ان کے ہاتھ کام کرتے تھے جب ان کے ساتھ نکلے تو مقدم یہ کہ مجھے بخار آ گیا بدن میرا بہت ٹوٹنے لگا تو میرے سیٹ نے میرا پیر دبانا شروع کر دیا سب سے زیادہ کام کرو دعوت عبادت خدمت اور سیکھنا سکھانا لیکن ہم سیٹ ہے تو نوکر کی خدمت کیسے کریں یہ مٹانے کا راستہ تھا دوستوں بتانے کا راستہ نہیں تھا کہ ہم ہیں دوسرے نہیں ہیں ہم ہی کچھ نہیں ہیں تو اس کی آنکھ میں آنسو آ سیٹ نے مجھے ایسا کیا ایک لڑکے نے ابھی سنایا کہ میں بلا جگہ کام کرتا ہوں سیٹ کا لڑکا بڑا کام کاج دیکھتا ہے اور اچھا ہے ایک دن کچھ کھانا لایا تو میں کچھ کر رہا تو کوئی کھانے کی اچھی چیز تھی تو میں کام کرتا رہا وہ مجھ کو کھلاتا رہا اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے اس نے کہا کیسا اچھا آدمی ہے ہاں؟ ایمان والا ایسا رہتا جہاں رہے وہ سب کا بن کے جیتا ہے سب کے نفے کی سوچتا ہے اور اللہ کی دیوی ہوئی جتنی نعمتیں سب کی قدر کرتا ہے اور بڑی نعمت اللہ نے دیا کھانا دیا یہ پیٹ کی آگ ایسی ہے بجتی ہے کیا کپڑا تو آدمی تین دن بدل لے ایک ہفتے بدل لے دس دن بدل لے لیکن یہ پیٹ اس کو کیا کرے گا یہ تو ہر دم تھوڑی دیر کے بعد کھا کے فارغ ہوا پھر تو گئے پھر کھانا چاہیے پھر کھانا چاہیے اور اس کھانے کی قدر کرنے سے دانے دانے کی قدر سے اللہ زندگی میں کبھی محتاج کھانے کا نہیں رکھیں گے اور جن نعمتوں کی قدردانی ہم کرتے رہیں گے اسے محتاج کی کبھی نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمد سبحان کلّما بحمد کا نشد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیہ تم نے بولے یار کتنا نیا کپڑا پہنتے ہیں کھی پوستے کام ہاں۔ کام

سر جی میں ایک اسٹیشن ایک اسٹیشن پہنچا تھا میں نے